مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا المدد المدد یا خدا یا خدا المدد المدد یا خدا یا خدا مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا المدد المدد یا خدا یا خدا المدد المدد یا خدا یا خدا حکمرانی تیری ہر جگہ ہر گھڑی کوئی شے کوئی ہستی نہ تجھ سے بڑی حکمرانی تیری ہر جگہ ہر گھڑی کوئی شے کوئی ہستی نہ تجھ سے بڑی تو ہے سب سے جدا تو ہے سب سے بڑا تو ہے سب سے جدا تو ہے سب سے بڑا المدد المدد یا خدا یا خدا المدد المدد یا خدا یا خدا مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا المدد المدد یا خدا یا خدا المدد المدد یا خدا یا خدا انبیاء اولیاء یوں تو سر تاج سب مگر سامنے تیرے محتاج ہیں انبیاء اولیاء یوں تو سر تاج سب مگر سامنے تیرے محتاج ہیں میں بھی منگتا تیرا تو ہے داتا میرا میں بھی منگتا تیرا تو ہے داتا میرا المدد المدد یا خدا یا خدا المدد المدد یا خدا یا خدا مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا المدد المدد یا خدا یا خدا المدد المدد یا خدا یا خدا جس کو عزت ملے مرضی تیری ہے رب جس کو ذلت ملے مرضی تیری ہے رب جس کو عزت ملے مرضی تیری ہے رب جس کو ذلت ملے مرضی تیری ہے رب وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء المدد المدد يا خدا يا خدا المدد المدد يا خدا يا خدا تو ہے مشکل کشا المدد المدد المد دیا خدا یا خدا المدد المدد یا خدا یا خدا تو ہی معبود ہے تو ہی مسجود ہے ذر ذرے زی تک تو موجود ہے تو ہی معبود ہے تو ہی مسجود ہے ذر ذرے زی تک تو موجود ہے لفظ کن سے بنے تیرے سارے جہاں لفظ کن سے بنے تیرے سارے جہاں المدد المدد یا خدا یا خدا المدد المدد یا خدا یا خدا مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا المدد المدد یا خدا یا خدا المدد المدد یا خدا یا خدا ہم ہمیشہ عبادت دت تیری ہی کریں تیری خاطر جیے تیری خاطر مرے ہم ہمیں عبادت دت تیری ہی کریں تیری خاطر جیے تیری خاطر مرے تجھ سے لیاقت یہی کر رہا ہے دعا تجھ سے قاضی یہی کر رہا ہے دعا المدد المدد یا خدا یا خدا المدد المدد یا خدا یا خدا مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا المدد المدد یا خدا یا خدا المدد المدد یا خدا یا خدا